سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نمازیں ہیں ان کے بعد مزید نماز نہیں پڑھی جاتی ایک نماز فجر ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور دوسری نماز اثر ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے حدیث نمبر بارہ سو ایک مسند احمد